قبیسہ بن حلب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت کرواتے تھے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں کے ساتھ پکڑتے اور آپ سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں طرف سے پھرتے اور کبھی بائیں طرف سے حدیث نمبر پندرہ سو بیالیس مسند احمد